سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشار شیش خدمت ہے یہ شار کل بھی پڑھ کر سنائے تھے دوبارہ پڑھنے کا تقاضا ہوا تو پھر آج پھر دوبارہ پڑھ کر سنا رہا ہوں عالم خاک ہے آسمان میں کی منزل کبھی پل سے میں ان کی منزل کبھی پھول سے میں اور کبھی ہم کے کو ہے گرانے ان کی منزل کبھی گل ستار میں اور کبھی غم کے کوہے گراں میں تربیت کا یہ راز ہے خار بھی تو ہے اس سے تربیت کا نام ہے آرمی تو ہے اس گل سے ان کی منزل کبھی گل سے میں کبھی غم کے تو دے گرا نو ہے بالوں میں بل بل ہے بالوں میں بل اور کبھی نم ہے

کا توازن ہے قائم صبر سے شکر سے اس جہاں میں ان کی منزل کبھی گل میں اور کبھی ہم کے کو دے گرام دونوں مرکب سے چل کر کے سالک مرکب کے معنی سواری یعنی صبر اور شکر یہ دو سواریاں ہیں خلافت پہنچنے کی یہ ایسے حالات نامساعد حالات میں صبر کرنا اور اچھے حالات میں شکر کرنا نعمتوں پر شکر کرنا اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل سے دل کے صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا یہ دو سواریاں ہیں اللہ کا راستہ ہے اللہ مجاگنی سکورم وجاگنی شکورا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگنی با کا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنے والا بھی بنائیے اور شکر کرنے والا بھی بنائیے دونوں مذہب سے چل کر کے سالک دونوں مرکب سے چل کر کے سالک جا پہنچتا ہے بارے مرکب سے چل کر کے سالک جا پہنچتا ہے جنا پائے اب دیت کا دون اب دیت کا پائے صبر سے شکر سے اس جہاں میں دونوں مرکب سے چل کر کے سابق جا پہنچتا ہے ہے خوشیاں تو بھی ہے خوشیاں تو غم بھی ہے دل ایک حالت نہیں اس جہاں میں ایک حالت نہیں اس جہاں جہانے خوشیاں تو غم بھی ہے

ہر ناقص سر رکھتا ہے جہاں میں عام گر کا ایک گر ارنا پسناس رکھتا ہے جہاں میں ہر ارنا فسناس رکھتا ہے جہاں کیس پایا ہے دونوں جہاں کا کیس پایا جو لو لگا لیتے ہیں اللہ سے جو تعلق لگا لیتے ہیں ان کے دل میں دونوں جہاں کا کیف چھپا ہوا ہوتا ہے اور جو دنیا کو اپنا دل دیتے ہیں اور دنیا مجاز پہ مرتے ہیں مٹی کی چیزوں پہ مرتے ہیں دونوں جہان کی بے سکونی ان کا مقدر بن جاتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اور اسے پھر نہ جائے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے اس وقت تک دل کی بے سکونی دونوں جہان کی بے سکونی یعنی اس کی زندگی خود دوزخ بن جاتی ہے اگر مولانا رومی فرماتے تھے کہ گناہ گار کو دوزخ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے خود اس کی ذات دوزخ بن جاتی اور اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان کا کیف عطا فرماتے ہیں پایا دونوں جہاں میں میں نے تیرے کے درد کیسا پایا ہے دونوں جہاں کا میں نے عاشق کے درد آؤ گل میں اگر درد دل ہے آؤ پانی اور مٹی یعنی یہ پانی مٹی کا جو ہمارا جسم ہے اس میں جو دل ہے اس کو اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد اور اللہ کی محبت کا غم ہے تو پھر یہ قیمتی ہو جاتا ہے یہ پانی اور مٹی پانی مٹی نہیں رہتا بلکہ اس کی قیمت بڑھ جاتی آپ گل میں اگر دل آو اگر کر دے دل ہے عالم میں ہے آسمان میں آؤ دل میں اگر درد دے دل ہے عالم میں ہے آسمان عالم ہے آسمان میں آو گل میں اگر درد دل میں عالم میں ہے آسمان میں ان کی منزل کبھی گل ستا میں اور کبھی غم کے کو ہے گرام توازن ہے قائم صبر سے شکر سے اس جان ان کی یادوں کے سدر میں ان کی یادوں کے صدقے میں اکتر سکون زندگی ہے جہاں میں ان کی یادوں کے صدقے میں اختر سکون زندگی ہے جہاں جانے ان کی یادوں کے صدقے میں اختر اس کو زندگی ہے جہاں میں ان کی یادوں کے صدقے میں اختر کبھی گل ستان میں اور کبھی غم کے اے خوشیاں تو غم ہی ہے دل ایک حالت نہیں اس جہاں میں ایک حالت نہیں اس جہاں ہاں مگر کائت دن رائے مم آم گھر دن رائے مست رکھتا ہے جانے ہر نفس مست رکھتا ہے جی ہم گھروں کا ایک ذرائے غم ہر نفس مست رکھتا ہے جانے ان کی یادوں کے صدقے میں کرسوں کو زندگی ہے جان معارف ربانی سفر نامہ ریونین میرے مرشد اللہ علیہ آیت اشد حب اللہ کی حدیث سے عجیب تفسیر ارشاد فرمایا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر مجلس سے میں کچھ عرض کروں گا لہذا اس کو بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں بخاری شریف کی حدیث اللہ انی اصل حبک الا آخر اصل میں بزبان نبوت والذین آمن اشد کی تفصیل ہے والذین آمن اشد حب للہ اللہ تو یہ جملہ خبریہ ہے لیکن خبریہ میں جملہ انشائیہ پوشیدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مومن کامل بننا چاہتے ہیں ان کو میری محبت سارے عالم سے زیادہ کرنی پڑے گی ورنہ وہ مومن کامل نہیں ہوں گے جو حدیث پاک کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جو معیار اللہ سے مانگا اللہ عمنی اصل کا حبت اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ کی ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جن سے آپ کی محبت ملتی ہے یہ یہ دعا ہے اور دوسرے یہ کہ اللہ عمنی اصل کا حبت اللہ کا احب علیہ من نفسی ومن اہلی و من الماء ٹھنڈے شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اپنے اہل عیال سے بھی زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے اہل عیال سے بھی زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار محبت کا اللہ تعالیٰ کا ماقع ہے یہ اس آیت سے مقتبس ہے اسی آیت حضرت ہمارے جس کی تفسیر ہے بزبان نبوت فرمایا کہ جو لوگ مومن کامل بننا چاہتے ہیں ان کو میری محبت سارے عالم سے زیادہ کرنی پڑے گی ورنہ وہ مومن کامل نہیں ہوں گے جب اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب ہو جائے جتنی محبت آپ کو بیوی سے ہے بچوں سے ہے کاروبار سے ہے اپنے پیٹ سے اپنے نفس سے اپنی جان سے ہے سب پر خدا کی محبت غالب ہو جائے تب سمجھ لو کہ ولدین آمن اشد حب اللہ کا مقام آپ کو مل گیا جگر مراد آبادی اللہ والا شاعر کہتا ہے جنہوں نے آخر میں داڑھی رکھ لی تھی اور آخر میں بہت بزرگ ہو گئے تھے فرماتے ہیں کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا جس پر اللہ کی محبت چھا جاتی ہے وہ سارے عالم پر غالب ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت غالب ہونے کی یعنی اشد محبت کی کیا علامت ہے جیسے کوئی عورت سامنے آ گئی بہت ہی نمکین بالکل رش کے لہلا لیکن آپ نے اپنی آنکھوں پر خدا کے حکم کو غالب کر لیا اور نظر کو نیچے کر لیا بچا لیا یا گانا بہت عمدہ آ رہا ہے بہترین مغنیہ ہے چاہے وہ عربی ہی میں کیوں نہ ہو اور آخر میں یا حبیبی یا حبیبی کہہ رہی ہو لیکن آپ نے اپنے کان میں انگلی دے دی رشوت کی حرام بریانی آئی حرام پیسے کے شامی کباب کی زبردست خوشبو ہے لیکن آپ نے کھایا نہیں اور آسمان کی طرف دیکھا ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر اور اللہ سے سودا کر لیا کس چیز کا شامی کباب اور بریانی نہ کھانے کا اور لڑکی کو نہ دیکھنے کا اور گانا نہ سننے کا اور کہا کہ اے خدا میں بھی انسان ہوں میرا بھی دل ہے دل چاہتا ہے کہ اس کو دیکھ لوں گانا سن لوں اور حرام بریانی اور شامی کباب کھا لوں لیکن اے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میری نظر پر آپ کی نظر محافظ و پاسبان ہے آپ مجھے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کدھر دیکھتا ہے اس خوف سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا تو سمجھ لو کہ آپ پر اللہ کی محبت چھا گئی اشد محبت حاصل ہو گئی ایسا بندہ جہاں بھی جائے گا غالب رہے گا حکیم علومت حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کے حکم کو اپنے سارے جسم پر غالب کر لیا جہاں رہے گا غالب رہے گا اور اگر اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیا اور اپنی خواہش کو آگے کیا جہاں بھی جائے گا بے چینی پریشانی اور ذلت اور خواہی ملے گی یہ نہ سوچو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے رشتے داروں میں جا کر مال اڑائیں گے جو خدا کو ناراض کرتا ہے مخلوق کے قلوب سے اللہ اس کی محبت چھین لیتا ہے خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں اس حقیقت کو بیان فرماتے نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا نظر خون کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا یعنی خدا جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رشتہ داروں کی نظر بدل جاتی ہے دوستوں کا مزاج بھی بدل جاتا ہے وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اسے ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں حالانکہ کسی کو کیا خبر کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے مگر اللہ کو دیکھ رہا ہے قلوب کا مالک تو اللہ ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت اشد مومن محبت اشد مومن کامل کے لیے مطلوب ہے جو قرآن پاک کی نس قطعی سے ثابت ہے میں وہ تصور پیش نہیں کروں گا جو قرآن اور حدیث سے مدلل نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولدین آمن اشد اللہ جو مجھ پر ایمان لائے میری محبت ان کے دل میں شدید نہیں اشد ہوتی ہے بیوی کی اگر شدید ہے کاروبار کی شدید ہے بریانی اور کباب کی شدید ہے اپنے عالم عالم شباب سے شدید ہے تو اللہ میاں کی اشد ہونی چاہیے جوانی چاہتی ہے کہ کسی چیز کو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے کسی چیز کو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے لیکن جس جوان نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دی بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کو عرش کا سایہ ملے گا لیکن اس محبت کے حصول کا طریقہ کیا ہوگا ہم کیا کریں کہ ہمارے دل میں محبت اشد پیدا ہو جائے چاہے دنیا کی محبت شدید رہے بیوی کی محبت شدید رہے لیکن اللہ کی محبت اشد ہو ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت جب ذکر کرتا ہوں تو بیوی کی یاد آتی ہے منہ سے اللہ اللہ نکل رہا ہے دل میں بیوی کا خیال آ جاتا ہے حضرت حکیم العمر نے تحریر فرمایا کہ چونکہ بیوی کی محبت حلال ہے جائز ہے اس لیے اس کا خیال آنے میں کوئی حرج نہیں کم از کم بیوی کا تو خیال آ رہا ہے حلال محبت میں مشغول ہو حرام میں تو مشغول نہیں ہو اگر بیوی نہ ہوتی تو پتہ نہیں خیال کہاں چلا جاتا اس لیے ہم لوگوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ کچھ مباح میں مشغول رہیں ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ قلب میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہوگا خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہوگی لیکن اس کے لیے ایک زمانہ چاہیے لا الہ کی تکمیل کے لیے ایک زمانہ چاہیے بہت سے باطل خداؤں کے پلوں سے عبور کر کے بہت باطل خداؤں سے انحراف کر کے تب اللہ ملتا ہے اللہ ایسے آسانی سے نہیں ملتے اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اور یہ کس نے بتایا جس ذات نے اللہ کو پہچانا اس نے بتایا ایک حکیم کسی موتی والے خمیرے کو کہہ دے کہ بڑا قیمتی ہے اس کا کہا ہوا معتبر ہوگا یا ایک گوشت بیچنے والا یا آلو بیچنے والا کہہ دے کہ یہ دوا قیمتی ہے تو اس کا کہا ہوا معتبر ہوگا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ اللہ کی قیمت بہت بڑی ہے ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے لہذا یہ محبت کیسے حاصل ہو اس کا طریقہ بخاری شریف کی حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو دراصل بزبان نبوت آیت و لدین اشد حب اللہ کی تفسیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں اللہ اصل کا اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں وہ حب میں اور جو بندے آپ سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں لہٰذا اللہ والوں سے محبت رکھنا اس حدیث سے ثابت ہے خواہ ہو اپنا پیر ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ اپنے شیخ کی محبت زیادہ ہوگی جیسے باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے لیکن چچا اور ماموں آ جائے تو ان سے بھی محبت کرتے ہو یا نہیں تو اپنے شیخ کی محبت تو سب سے زیادہ ہوگی لیکن اللہ کا کوئی اور عاشق آ جائے تو اس سے بھی محبت کرو اس لیے محبت حقوق میں تمام اللہ والوں سے محبت کی تعلیم ہے کہ اے خدا جتنے بندے زمین پر آپ سے محبت کرتے ہیں ہم ان کی محبت بھی مانگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یوبل رحمت حبک اور ہمیں ایسے اعمال کی محبت بھی عطا فرما جو ہم کو آپ کی محبت تک پہنچا دے یہ تو سوال ہو گیا اور اس میں محبت کے حصول کا طریقہ بھی بیان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اعمال کی توفیق بک بینی بھک یعنی جن سے جو لوگ جو بندے آپ سے محبت کرتے ہیں یہ بھی حاصل ہوگی بس اللہ والوں کی محبت سے دو مقصود حاصل ہوں گے نمبر ایک اللہ کی محبت اور نمبر دو اللہ کی محبت کے آمان چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مجاز مجاز بیت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اللہ کی محبت اور اعمال کی محبت کی توفیق کے درمیان میں اللہ والوں کی محبت کو رکھ دیا جو رابطے کا کام کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے ساتھ رہنے سے اللہ تعالیٰ کے عاشق بھی بن جائیں گے اور ان اعمال کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے اسی لیے اللہ والوں نے ہمیشہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا ہے اور ان کا یہ عمل بھی حدیث کی اتباع ہے لہٰذا کسی اہل اللہ سے جہاں آپ کو مناسبت ہو ضرور تعلق قائم کریں یہ ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ہے ہمارے بزرگوں کی سیرت ہمارے بزرگوں کی دولت ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے اہل اللہ کے سامنے زانو ادب طے کیا بس یہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہ تعالیٰ اور اللہ حبک احب من نفسی و اہلی حبکہ الماء المن اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے سے ربنا تقبل کر بات بل بن ان کا تو التواب تبانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ